کیا کافروں نے یہ نہیں دیکھا کہ بارش نازل ہونے سے آسمان اور سبزہ اگانے سے زمین بند تھے تو ہم نے دونوں کو کھول دیا اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز بنائی تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے